اب یہاں بیٹھنے کے بعد میرے ذمہ میں ایک بہت بڑا زبردست سبجیکٹ لگا دیا کہ اس پر آپ کو بولنا ہے اللہ پاک نے اسی وقت دل میں یہ حدیث ڈالی جو آپ کے سامنے پڑی اللہ علیہ العلم انتظار کو من الناس میں نے کہا بھی حدیث پڑھتے ہیں اور اس کا کوئی ترجمہ مطلب پیش کر دیتے ہیں میرے واجب الاحترام معزز طلبہ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا درخواست کروں گا وہ یہ کہ آپ حضرات یہاں اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں پڑھنے کے لیے اس لیے اپنا مقصد جو ہے اس کو سمجھے پڑھے اچھی طرح سے پڑھے یہ پڑھنے کا زمانہ ہے یہ بننے کا زمانہ ہے یہ مطالعہ کا زمانہ ہے یہ اپنی استعداد پختہ کرنے کا زمانہ ہے محنت سے پڑھیں جو سبجیکٹ بھی پڑھیں جو کتاب بھی پڑھیں چھوٹی ہو بڑی ہو نحو ہو صرف ہو منطق ہو بلاغت ہو حدیث ہو فقہ ہو تفسیر ہو ادب عربی ہو تو ہر فن کو اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں کسی میں بھی آپ پیچھے نہ رہیں جیسے قرآن کی تجوید آپ بہت اچھی طرح کرتے ہیں ماشاء اللہ قرآن شریف ابھی حافظ صاحب بہت اچھا پڑھ رہے تھے تو اسی طرح سے ہر علم میں آپ کو مجود ہونا چاہیے ہر علم میں جید اور اعلیٰ درجے کا آپ کو بننا چاہیے محنت سے پڑھو دھیان سے پڑھو توجہ سے پڑھو آج کل یہ دیکھا جاتا ہے بہت سے طلبا جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کسی نے دھکا مار کے گھسا دیا ہے مدرسے میں مجبوراً زبردستی آئے ہیں جیسے وہ گھر میں کبھی ماں جو ہے اپنے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے ڈھکیلتے جانی مسجد جانی نہیں نہیں جب نکل تو بگاتی ہے اس کو تو پھر وہ جاتا ہے اور نماز پڑھی نہیں پڑھی نماز میں دھیان ہے نہیں ہے بس یہ کیفیت ہو جاتی ہے بھائی ماں باپ نے بھیج دیا ہے اس لیے آگے ہیں پڑھا نہیں پڑھا کھیل تماشا خاص طور پر اس وقت انڈیا میں جو بھوت سوار ہے سب کے دماغ پر وہ آئی پی ایل اب جو ہے آئی پی ایل میں ایسے مست ہوتے ہیں سبق میں بھی آئی پی ایل کے رن کو گن رہے ہیں کتنے کتنا رن کیا کس نے کتنا رن مارا کون جیت رہا ہے کون نہیں اور یہ بوٹ ایک دن دو دن تین دن نہیں ستہتر دن کے لیے سوار رہتا ہے سیونٹی سیون دن تک سوار رہتا ہے اور ساری دنیا مست اس میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس قسم کی ڈسٹریکشن سے ہمارے اکابر تو پڑھنے کے زمانے میں ایسا پڑھتے تھے کہ پانچ سال پڑھنے کے لیے گئے تو کبھی وہ پانچ سال کے دوران گھر ہی نہیں گئے وہاں مدرسے میں ہی رہے اور بیچ میں جو خطوط آتے گئے تو ایک مٹکے میں رکھتے گئے پانچ سال بعد وہ سارے خطوط نکالے اور جواب لکھنے تھے وہ لکھ دیے اس لیے کہ خط پڑھتے تو اس میں بھی توجہ دوسری طرف جاتی تو توجہ پوری پڑھائی میں ہونی چاہیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ایک بچہ کتابیں پڑھ رہا ہے مطالعہ کرتے ہوئے اس کو ذرا پیاس لگی تو گھر کی ماما اور نوکرانی جا رہی تھی خادمہ اس کو کہا ذرا پانی لے آنا نہیں بھائی میں پیاس بہت لگی ہوئی ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب اس کے والد صاحب دیکھ رہے تھے سر پکڑ کے بیٹھ گئے آئی ہمارے خاندان سے ارم رخصت ہو گیا تو ان کی اہلیہ محترمہ نے پوچھا کیا ہوا یہ تیرا بیٹا دیکھ لی کتاب پڑھنے بیٹھا ہے اور اس کا دماغ پانی کی طرف ہے کہ پانی پلاؤ پیاس لگی ہوئی ہے توجہ اس کی ادھر ہے پڑھائی میں نہیں کتاب میں دھیان نہیں ہے تو اس بچے کی امی نے کہا ایک منٹ ٹھہر جاؤ ابھی ہم چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں ذرا اچھا جی وہ نوکرانی کو بلایا کہ ادھر ادھر ادھر وہ پانی کے گلاس کے بجائے سرکہ بھر دیا سفید سرکہ آتا ہے وائٹ وہ بھر دیا کہ یہ جا کے دے دو وہ کتاب مطالعہ کر رہا تھا مطالعہ مست تھا وہ سرکہ پی گیا ابھی مست مطالعہ کرتا رہا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سرکہ پی نے تو اس کے والد نے کہا چلو الحمدللہ ابھی کچھ علم باقی ہے ہمارے درمیان ہم سہارنپور میں بھی ہم نے پڑھایا یونس صاحب کے پاس وہاں منطق فلسفہ کے ایک بہت بڑے ماہر تھے علامہ یامین صاحب وہ کہا کرتے تھے مظاہر میں جب سے یہ بجلی کے پنکھے آئے ہیں علم رخصت ہو گیا ہے مظاہر میں جب بجلی کے پنکھے نہیں تھے گرمی بہت ہوتی تھی لیکن طلبہ محنت سے پڑھتے تھے جب بجلی کے پنکھے آ گئے تو اب عیاشی میں ہو گئے اب طلبہ جو ہے فرسٹ کلاس ٹھنڈی ہوا میں ہونگتے ہیں سبق میں سوتے ہیں توجہ نہیں رہی علم رخصت ہو گیا یا کابل کی توجہ کہاں دور دور تک جاتی تھی تو میں تم سے یہ عرض کروں گا پلیز پلیز پلیز آپ پڑھنے کے لیے ہیں اچھی طرح پڑھو محنت سے پڑھو جو کام بھی کرو اچھی طرح سے کرو حافظ بن رہے ہو بہترین حافظ بنو قاری بن رہے ہو بہترین قاری بنو عالم بن رہے ہو بہترین عالم بنو مفتی بن رہے ہو بہترین مفتی بنو اور ہر سبق اچھی طرح محنت سے دھیان سے پڑھو تو تمہارے دل میں وہ علم جو ہے محفوظ ہو جائے گا وہ باتیں یاد ہو جائیں گی اور پھر انشاءاللہ اللہ اللہ پاک آپ سے خوب دین کا کام لیں گے دین کی خدمت لیں گے اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دی آپ کو بھی آگے اس کے بعد یہ علم پڑھنے پڑھانے کی بڑی فضیلتیں ہیں آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث پڑھی ان العلماء ورثت الانبیاء عالم نبی کا وارث ہوتا ہے اچھا بھائی نبی کی وراثت کس میں چلتی ہے حضور نے فرمایا درہم دینار میں نہیں زمین میں جائیداد میں مکان دکان میں وراثت نہیں چلتی نبی کی نحن معاشر الانبیاء لا نورف ما ترقنا صدقت پیغمبروں کی جو جماعت ہے ان کی میراث نہیں چلتی اگر وہ اپنے پیچھے کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے وہ بیت المال میں جاتا ہے ان کی اولاد کو نہیں ملتا حضرت فاطمہ آئی صدیق اکبر کے پاس پوچھنے لگی یا خلیفۃ رسول اللہ آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کی میراث کس کو ملے گی فرمایا میری اولاد کو تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی تو پھر میرے ابا کی میراث مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے مجھے دیجیے میرے ابا کی میراث تو ایک ہی اکیلی بیٹی تھی حضور کی جو حضور کے پیچھے رہ گئی تھی تو صدیق اکبر نے کہا بی بی فاطمہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آپ کی ابا ہی نے یہ حدیث ہم سے کہی ہے کہ لانورس ماں ترقنا ہو صدقت تو اب میں کیسے دوں جب انہوں نے خود یہ میں نے اپنے کان سے سنا ہے ان کا ارشاد کوئی اس میں سند میں بھی کوئی کوئی یہ نہیں کہ لمبی سند ہو بیچ میں کوئی غلطی کا احتمال ہو کہ سند میں کوئی ذوق ہو یا ہو یہ تو نس قطعی ہو گئی صحابی رسول اللہ کی زبان سے جو حدیث سنے وہ نس قطعی ہے اس کے لیے تو میں تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے میں جو ہے اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا انٹرفیئر نہیں کر سکتا حضرت فاطمہ سمجھ گئی چلی گئی چھ مہینے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ پیغمبروں کی میراث مال دولت میں نہیں چلتی ہے وہ تو سارا بیت المال میں جاتا ہے غریبوں میں صدقہ ہو جاتا ہے تو پیغمبروں کی میراث کس میں چلتی ہے جی لم ور رسو دینارن ولا رسول العلم آپ حضرات کو وہ حدیث پتہ ہے ابو رضی اللہ عنہ بازار میں گئی کہنے لگے ارے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو مسجد میں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے تو کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے یار کچھ مل جائے گا ہم کو بھی وہاں دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے واپس آئے یار بول رہے جھوٹ بولتے ہو یار وہاں تو کوئی میراث میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے تو تم نے کیا دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے تھے سبق پڑھا رہے تھے حدیث ودیث کا درس چل رہا تھا کہ وہی تو حضور کی میراث ہے او اچھا اچھا آپ کا مقصد یہ تھا یہ حضور نے یہاں کہا وہی نما ور رسول العلم علم یہ میراث ہے فمن اخذ اخذ بحض وافر جو علم لے گا تو اس نے حز وافر لیا ہے اس کو بہت بڑا نصیب ملا ہے بہت نصیب دار آدمی ہے دو چار پیسے مل جائیں زمین مل جائے مکان دکان مل جائے وہ نصیب دار آدمی نہیں ہے یہ علم جس کو ملے وہ نصیب دار آدمی ہے تو اپنے علم کی قدر کرو محنت سے پڑھو یہ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے اب اس علم کی آپ کو قدم قدم پر ضرورت پڑے گی آپ نے یہ آٹھ دس سال میں جو علم حاصل کیا اپنی استعداد پختہ اور مضبوط بنائی تو یہ علم آپ کو پوری زندگی کام دے گا اور قدم قدم پر ضرورت پڑے گی اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہاں سے پڑھنے کے بعد فنش نہیں ہو جاتا وہ تو ات العلم من من لحد قبر تک پڑھنا ہے آپ پچیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے ہم کو عالم بنے فارغ ہوئے اور اب تک پڑھتے ہیں ابھی راستے میں بھی آتے آتے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں کتاب دیکھتا دیکھتا ہے مطالعہ کر رہے تھے سبق دے پڑھانا ہے آگے بخاری شریف کا تو اس کے لیے کتاب دیکھتے دیکھتے ہم آئے تو وہ تو مطالعہ تو جاری رہنا پڑتا ہے تو یہاں تو استعداد بنانی ہے استعداد بن گئی اس کے بعد آگے بڑھو اور کام کرو بہت محنت کرنی ہے آپ نے باہر آپ جائیں گے تو دنیا آپ کی محتاج ہے دنیا پیاسی ہے اور پیاس آپ نے بجھانی ہے وہاں پر جب میدان خالی نظر آتا ہے کوئی ہوتا نہیں ہے وہاں تو دوسرے لوگ آ کر قابض ہو جاتے ہیں ہاں جی وہ کہتے ہیں نا جی اندھوں میں کانا راجا تو بیچارے باہر سب جاہل لوگ ہیں تو ایسا آدھی علم والا ہو تھوڑا بہت دو چار ڈگی بجانے لگے تو ڈگی بجاتے بجاتے وہ راجا بن جائے یہ حال ہو رہا ہے باہر جائیں بہت فتنے ہیں بہت فتنے ہیں بہت فتنے ہیں اعتقادی فتنے عملی فتنے اور بیرونی فتنے اندرونی فتنے باہر سے دوسرے مذہب والے حملہ کرتے ہیں کوئی لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے مشنریاں کام کر رہی ہیں تو کہیں دوسرے مذاہب والے محنت کر رہے ہیں کہیں قادیانی محنت کر رہے ہیں افریقہ کے ممالک میں جرمنی میں یوروپ میں کینیڈا میں قادیانیوں کو بہت میدان ملا ہوا ہے حکومت کی طرف سے ان کو مدد ملتی ہے زمینیں ملتی ہیں اور وہاں پر ان کو ان کا سینٹر بنانے دیتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں بہت لوگوں کو مرزائی مرتد اور قادیانی اور احمدی کے نام سے احمدی بناتے ہیں اور ظاہر ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کہ کافر ہیں وہ لوگ غیر مسلم ہیں وہ خاتم النبیین کا انکار کرتے ہیں تو کفر میں چلے گئے تو وہ محنت کرتے ہیں تو باہر کے لوگ مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور غیر مسلم بناتے ہیں اور پھر اندر کے لوگ مسلمانوں پر محنت کرتے ہیں اور ان کو خراب کرتے ہیں اندرونی فتنے ہوتے ہیں شیعے لوگوں کو شیعے بنانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اب دشمنان اسلام جانتے ہیں فرق باتیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں یعنی شیعہ سنی اختلاف کو ہم بھی اتنا نہیں جانتے جتنا دشمن جانتا ہے ہمارے مدرسے میں ایک دفعہ مینچسٹر کے یونیورسٹی کے ایک ٹیچر آئے وہ وہاں اسلامیات کے ٹیچر تھے ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ مدرسہ اور مینچسٹر یونیورسٹی کو ذرا جوائن کر لیں تو کچھ خط و کتابت ہوئی کچھ باتیں ہوئی انہوں نے کہا ہم کو آ کر مدرسہ دیکھنا ہے تو وہ آ کر کے انہوں نے کچھ اسباق میں بھی بیٹھے گورے تھے انگریز رابرٹ ان کا نام تھا اور کتب خانہ بھی دیکھا تو وہ اسلامیات کے اتنے بڑے عالم تھے کہ شاید ہم کو بھی اتنا علم نہیں ہوگا اور شیعہ سنی اختلاف کہاں کہاں پر اختلاف ہے شیعہ کیا کہتے ہیں سنی کیا کہتے ہیں بالکل اندرونی تہ میں جا کر کے وہ سارے پرانے حوالے ان کو یاد حدیث کے بارے میں ان کی معلومات بہت زیادہ حتیٰ کہ وہ کتب خانہ گھومنے لگے تو کہنے لگے ابن الصلاح کا فنا رسالہ آپ کے کتب خانے میں ہے تو ہمارے مولانا محمد دیدار صاحب نے کہا ہے فوراً جٹ سے جا کے نکال کر دیا کہنے لگی یار مدتوں سے میں یہ رسالہ ڈھونڈ رہا تھا مجھے نہیں مل رہا تھا یہ آپ کا کتب خانہ تو بڑے مزے کا ہے یہاں تو آ کر کے رہنا چاہیے کچھ دن کے لیے انگریز ہے پڑھا لکھا ہے لیکن اس کو ہمارے دین کا علم ہم سے دینا ہے ہم نے بھی وہ ابن الصلاح کا رسالہ نہیں دیکھا تھا ہمارے کتب خانے میں لیکن اس کو تلاش تھی مدتوں سے اچھا اب جب بات نکلی ہے تو کہتا ہوں کہ اتنے سارے علم کے باوجود ہدایت کس کے قبضے میں ہے اللہ کے قبضے میں بعض مرتبہ بہت علم ہوتا ہے لیکن ہدایت نہیں ملتی اسی کا اسی کو لیور کا کینسر ہو گیا ڈاکٹر نے اس کو چھ مہینے کی مہلت دے دی ہمارے دوست مولانا محمود چاندیا اس کے پاس پڑھے تھے اسلامیات وہاں یونیورسٹی میں اور وہ مشرف رہے تھے تو انہوں نے مجھ کو کہا میں نے کہا یار اس کو اسلام کی دعوت دو نا مسلمان ہو جائے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے اچھا ہے تو مولانا محمود اس کی عیادت کے لیے وہاں تو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے وہ گھر پر تھا کسی سے ملتے ملتا نہیں تھا تو اس کو فون کیا میں آپ ملنا چاہتا ہوں آپ کو کہا ٹھیک ہے ملنے کے لیے گئے اب ان کو جا کر کے بیٹھے ذرا سی باتیں کی اس کے بعد کہا کہ رابرٹ آپ کلمہ پڑھ لو نہیں یار آپ کو تو پتہ ہے جانتے ہیں سب دین اسلام صحیح ہے اور حدیث میں آیا ہے انم العمال و بالخواتین کہ پوری زندگی انسان کی جیسی گزری ہو خاتمہ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ پاک اس کو اچھا سمجھتے ہیں جنت دے دیتے ہیں اس کو آخر میں بھی کلمہ پڑھ لے تو اللہ پوری زندگی کی گناہ معاف کر دیتے ہیں آپ تو سب جانتے ہیں حدیث بھی آپ کو پتا ہے کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اب کی چھٹی ہو جائے گی تو وہ بیمار ہے بستر میں پڑا ہے کہتا ہے محمود یا آئی نو دا حدیث ان العمال بالخواتیم but what is the first حدیث آف بخاری شریف ان العمال بالنیات البنیات اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے چلو ٹھیک ہے ان العمال بالخواتیم خواتین بھی ہے لیکن بالنیات بھی تو ہے نا تو میں اور میری نیت ٹھیک ہے بس میری نیت جو ہے وہی رہنے دو میں جو مجھے اس مذہب پہ ہوں وہی اچھا ہے نہیں مانا کلمہ نہیں پڑھا مر گیا اس نے اپنے وسیعت نامے میں لکھا تھا میری لاش جلائی جائے کریمیٹ کی جائے جو جانتی اس کی لاش کریمیٹ کر دی گئی اور بس اس طرح سے اس کا آخری انجام ہوا تو یہ لوگ ہمارا دین ہم سے زیادہ جانتے ہیں بہت اسٹڈی کرتے ہیں بہت مطالعہ کرتے ہیں بڑے ماہر ہوتے ہیں ان کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہوتی ہے ہمارے مذہب کے بارے میں اور پھر یہ جانتے ہیں کہ بھئی کس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے کہاں سے مسلمانوں میں کس طرح سے گھسنا ہے اور یہی چیزیں آپ کی یہاں بھی ہوں گی اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فرق باطلہ جو ہے ان کو ہر وقت آگے کرنے کی کوشش کی جائے گی اور علماء حق کو دبانے کی کوشش ہوگی تو اب ان حالات میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ بھائی باہر فرق باطلہ کیا کیا ہے ہے قادیانیت ہے اور غیر مقلدیت ہے بریلویت ہے مودودیت ہے اور اب نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں ذاکر نائک ہے ہمارے یہاں ابھی عورتوں کا فتنہ شروع ہوا ہے ایک عورت ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی اس نے اپنا ایک ادارہ بنایا ہے الہدا انٹرنیشنل وہ جگہ جگہ جاتی ہے بڑے بڑے مجموعوں میں مردوں کے سامنے عورتوں کے مرد عورتوں کے مخلوط مجمع میں بیان کرتی ہے نقاب پہنتی ہے اور مائک پر بیان کرتی ہے ایک اور عورت ہے اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے یاسمین مغدان وہ بھی جگہ جگہ جا کر کے بیانات کرتی ہے وہ تو نقاب بھی نہیں پہنتی کھلے منہ میک اپ شیک اپ لگا کے آتی ہے لپسٹک وپسٹک اور سامنے کھڑی ہوتی ہے اور پھر ہنستی بھی ہے ہنساتی بھی ہے جوکس بھی کرتی ہے گندی گندی باتیں بھی کرتی ہے اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں اس کو مزہ اڑاتے ہیں یہ سب فتنے ہیں فتنے ہیں اور یہ ان سب فتنوں کو سمجھنا یہ ضروری ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں کہاں کہاں کس طرح سے یہ ہمارے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا اور یہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ کے پاس دو چیزیں ہوں گی ایک علم صحیح ہوگا اور دوسرے تقوا اور خلوص ہوگا ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس پختہ ٹھوس مضبوط علم ہونا چاہیے قرآن حدیث میں آپ کو بصیرت مہارت ہونی چاہیے فقہی مسائل آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے اچھی طرح یاد کر لیں فقی مسائل سمجھنے کے لیے ہم یہ کتابیں تو پڑھتے ہیں قدوری نور الزا ہدایہ کنز الدقائق وغیرہ لیکن اس سے ہمیں بصیرت نہیں ملتی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بصیرت بیشتی زیور پڑھنے سے ملتی ہے اگر کوئی آدمی بہشتی زیور اچھی طرح پڑھ لے تو وہ آدھا مفتی بن جاتا ہے مسائل اس میں حضرت تھانوی نے بہت اچھی طرح آسان کر کے پیش کر دی ہے تو مسائل میں اچھی طرح ہم کو بصیرت ہونی چاہیے کوئی مسئلہ پوچھے چھوٹا موٹا تو ہم کو سر نہ کھجانا پڑے کتاب دیکھ کر دوں گا مسئلے یاد ہونے چاہیے دین میں بصیرت ہو علم آپ کا پختہ ہو ٹھوس ہو کوئی سوال کرے تو اس کا جواب آپ دلیل کے ساتھ دے سکیں تو آپ کا علم پختہ ہونا چاہیے مطالعہ خوب کرنا چاہیے کتابیں خوب دیکھنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا اپنے اندر تقوا اپنے دل میں وہ علم کا نور روشنی اتارنی چاہیے یہ آئے گی تقوا سے آپ کے اندر تقوا والی زندگی ہوگی اللہ کا خوف ہوگا دھیان ہوگا استحظار ہوگا اتق حق تقاتی ہی والی کیفیت ہوگی فتق اللہ مستقم تو تمہارے اندر وہ علم کا نور اترے گا دیکھو جی یاد آ گیا سورہ نسا کی آخری آیت کیا ہے وتق اللہ ان اللہ بک الش ان عالم اللہ پاک نے تقوا اور علم کو جوائن کیا اس کے معنی یہ ہوئے کہ تقوا ہوگا تو علم بھی پھر آئے گا حدیث میں بھی حضور نے یہ مضمون فرمایا من عمل بما علم او رسه اللہ علم ما لم يعلم جو اپنے علم کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ اس کے دل میں ایسے ایسے علوم کا الہام فرمائیں گے کہ جو پہلے سے وہ جانتا نہیں تھا ایسے ایسے معارف کھلیں گے ایسی ایسی باتیں قلب کے اوپر آئیں گی کہ پہلے سے اس کو وہ چیزیں معلوم نہیں تھیں اس وقت اللہ اس کے دل میں ڈالیں گے بشرطے کہ اس کے دل میں تقوی ہو علم کے اوپر عمل ہو تو یہ صفت نصیب ہوگی تو آپ کو اپنے اندر تقوی پیدا کرنا پڑے اللہ کا خوف گناہوں سے دوری یہ چیز اللہ کی نافرمانی ہے توبہ توبہ اس سے دور بھاگو میل بھاگو ایک مائل دور بھاگو اس سے پاس بھی نہیں پھٹکنے کا گناہ کبیرہ سے بچو گناہ صغیرہ سے بچو آنکھ کی حفاظت کرو غلط چیزیں مت دیکھو غلط تصویریں مت دیکھو ننگی عورتوں کی طرف مت دیکھو کان کی حفاظت کرو گانے وانے مت سنو سانگز اور میوزک کی طرف توجہ نہ کرو اس مدرسے کے احاطے کے اندر آپ ماشاءاللہ محفوظ ہیں تو یہاں محفوظ ہی رہو باہر جاتے ہوئے گانوں کی طرف توجہ نہ دو زبان کی حفاظت کرو جھوٹ مت بولو غیبتیں مت کرو ہپی پھوڑے مت کرو تمسخر مذاق وغیرہ نہ کرو یہ تقوا والی زندگی ہے ساتھ ساتھ کچھ ذکر فکر کرو اللہ اللہ کرو اللہ اللہ کرنے سے دن میں وہ نور اترتا ہے ذکر کرنا تو روزانہ ضروری ہے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور اس سے منسلک ہو کر کے ان شیخ سے اجازت لے کر پھر اللہ اللہ کرو اپنے کچھ اوراد وظائف اپنے معمولات یومیہ ان کی پابندی ہونی چاہیے تو اس سے تمہارے اندر وہ دل میں نور اترے گا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بڑا پیارا ہے امام مالک فرماتے ہیں لئی سل علم کثرت روایا وہ ان نما انما اللہ یا القلب علم جو ہے بہت سی روایتیں اور حدیثیں اور باتیں منہ پر یاد کرنے کا نام نہیں ہے علم تو ایک نور ہے جو اللہ دل کے اندر گھسا دیتے ہیں ڈالتے ہیں زور سے ڈالتے ہیں قوت کے ساتھ اللہ ڈالتے ہیں قذف یکزیفو کے معنی زور سے ڈالنے کے اللہ اس نور کو دل میں اتار دیتے ہیں تو وہ نور آپ کے پاس ہوگا یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ آپ آگے جا کر بہت کام کر سکو گے اب یہ بات آئی جو مولانا جنید صاحب نے فرمایا کہ فتنوں کو سمجھنا فتنوں کو سمجھنے کے لیے یہ دو چیزیں سمجھ ذہن میں آ گئی ایک علم صحیح اور دوسرا قلب کے اندر وہ نور جو تقوا سے پیدا ہوگا متقی بنیں گے تو وہ نور دل میں اترے گا ایک اور حدیث یاد آ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی الابرار الاتقیاء الاخفیاء اذا غابوا لم يتفقدوا وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَتِ اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں ایسے بندے جو نیک ہیں جو تقوی والے ہیں جو گمنام ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور اپنے آپ کو نیچا رکھتے ہیں چھوٹا رکھتے ہیں اپنے آپ کو گمنام رکھنا چاہتے ہیں گمنامی بڑی اچھی صفت ہے امام احمد ابن حنبل اپنی آخری عمر میں کہا کرتے تھے یا لئی تنی آسرف الخمول کاش میں نے گمنامی کو ترجیح دی ہوتی میں اتنا مشہور اور فیمس آدمی نہ ہوتا تو جو گمنام رہنے کو پسند کرتے ہیں اللہ دین اقدا اگر کہیں گئے ہوں سفر میں تو کوئی ان کو ڈھونڈے نہیں اور اگر موجود ہو تو کوئی ان کو بلائے نہیں قریب نہ کرے لیکن ان کے قلب کا حال یہ ہوتا ہے کہ مساوی الہدا ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں ہدایت کے چراغ روشنی وہ ہر غبار آلود فتنہ سے بڑی سہولت کے ساتھ نکل جاتے ہیں ان کے دل میں اتنی روشنی ہوتی ہے رات کو آپ گاڑی میں ٹریول کریں گے سفر کریں گے ہائی وے کے اوپر آپ کی ہیڈ لائٹ برابر ہوگی تو سو کی اسپیڈ پہ آپ فٹافٹ اس اندھیرے کے اندر سے نکلو گے اور اگر بیٹری کا تار ٹوٹ گیا اگر بیٹری کا تار ٹوٹ گیا کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو گئی جیسے ابھی ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوگا وہ بتی وہیں ختم اور آگے چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دل میں وہ نور ہوتا ہے تو آدمی فتنے سے بڑی سہولت کے ساتھ نکل جاتا ہے تو یہ دو چیزیں ضروری ہوئی ایک آپ کا علم پختہ ہو اور دل کے اندر نور ہو تقوا والی صفت اور زندگی ہو تو آپ فتنوں کو فتنہ سمجھ سکیں گے اور اس فتنے سے اپنا بچاؤ کر سکیں گے باہر فتنے بہت ہیں بہت ہیں جیسے میں نے عرض کیا بیرونی فتنے اندرونی فتنے اعتقادی فتنے عملی فتنے اعتقادی فتنے جو ہمارے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ غلط ہے یہ عقیدہ غلط وہ عقیدہ غلط اور عملی فتنے جو ہم کو بد عملی میں مبتلا کرتے ہیں چاہے نظر بد کے اندر زنا کاری کے اندر بد فعلی کے اندر جو ہمارے اس ان چیزوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں جوا کھیلنے کی طرف شراب پینے کی طرف اور اسی طرح سے غلط سلط حرکتیں کرنے اور مال غلط جگہ سے کمانے کی طرف بلاتے ہیں یہ فتنے عملی فتنے کہلاتے ہیں تو باہر اعتقادی فتنے بھی ہیں عملی فتنے بھی ہیں خاص طور پر انٹرنیٹ کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر دونوں قسم کے فتنے ہیں اعتقادی فتنے بھی اور عملی فتنے بھی آدمی بعض مرتبہ انٹرنیٹ کو اچھی نیت سے کھولتا ہے لیکن اس میں پھر وہاں پر اسکرین کے اوپر گندی چیزیں آ جاتی ہیں تو نفس اندر سے کہتا ہے یہ گندی چیز بھی دیکھ لے لی یہ گندا مووی دیکھ لے گندا فلم دیکھ لے اور یہ دیکھ لے وہ دیکھ لے تو آدمی پھر اس طرف ڈلتا جاتا ہے وہ جان بوجھ کر ایسی چیزیں اس میں رکھتے ہیں تاکہ ساری دنیا بد چلن ہو جائے بدعمل بن جائے تو عقیدے پر حملہ کرنے والے فتنے اور عمل پر حملہ کرنے والے فتنے بد عقیدہ اور بد عمل کرنے والے فتنے یہ سب فتنے انٹرنیٹ پر موجود ہیں آپ حضرات اپنے علم کے ذریعے تقوا کے ذریعے اس سے پہلے تو اپنا بچاؤ کریں گے اور پھر انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سبب بنیں گے آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ دینا وحد بنا اللہ ہم کو بھی ہدایت دے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے وہ دن سے جمیا ساری انسانیت کو ہدایت دے یہ ہمارا مطمئن نظر ہونا چاہیے یہاں سے جا کر ہم سب کے لیے ہدایت کا باعث بنے گی اب دوستو بزرگ ہو یہ جو فتنے ہوئے اس میں آج کل جیسے مولانا نے دو تین نام لیے ابو اسامہ زہابی کا نام لیا البانی کا نام لیا البانی تو بچارا گیا اس نے بھی بہت گڑبڑ کی حدیث کے باب میں اس نے ویسے حدیثیں تو بہت پھیلا کی لیکن حدیث کو حسن اور ضعیف اور موضوع بنانے کا ایک معیار اس نے اپنا قائم کیا جو سلف صالحین کے معیار سے ہٹا ہوا ہے امام ترمیزی کئی حدیث کو حسن ان صحیح ان کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک معیار ہوتا ہے کہ جن راویوں میں یہ یہ صفات پائی جائیں تو وہ سب سکہ راوی ہیں اور جس سند میں یہ آئیں تو اس سند سے آنے والی حدیث صحیح کہلائے گی حسن کہلائے گی ضعیف کہلائے گی البانی نے اس معیار سے ہٹ کر اپنا ایک الگ معیار بنایا اور اس کے حساب سے وہ تصحیح تحسین کرنے لگا اور اس نے پھر یہ کیا کہ تصحیح اور تحسین کے اندر اپنے آپ کو اتارٹی بنا دیا بڑا بنا دیا اب عرب دنیا میں آج کل حال یہ ہو گیا کہ جس حدیث کو البانی صحیح کہے وہ صحیح اور جس کو وہ ضعیف کہے وہ ضعیف اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اتارٹی بن جائے جب ایک دفعہ اتارٹی بن گیا تو پھر اسی کی ہر بات چلے گی کوئی دوسرے کو کوئی دھیان بھی نہیں دے گا یہ اس کا مقصد تھا جس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہو گیا مدینہ شریف میں ہم تھے حرم شریف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اپنی ہوٹل سے تو دار دارالیمان کے اوپر وہ بڑے تختے کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی وہ حدیث کے الفاظ لکھے ہیں شاید کون سی حدیث تھی مجھے لفظ اب اس وقت ذہن سے نکل رہا لیکن جو بات مجھے کہنی ہے فضائل مدینہ کی کوئی حدیث تھی اس کے نیچے حوالہ نہیں دیا ہے کہ روا البخاری یا روا مسلم یا روا ترمیزی حدیث لکھی ہے اور اس کے نیچے صرف اتنا لکھا ہے صحاح البانی میں نے کہا کہ یہ مقصد اس کا تھا کہ وہ ہی اصل بن جائے شیخ عبد الفتح ابو حدا رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے اور اس کے شاگردوں سے ملاقات ہوئی شیخ نے اس کو کہا بڑے اچھے انداز سے کہ یا شیخ البانی یہ جو آپ کرتے ہیں نا حدیث کی فصیح تہذیب کے سلسلے میں آپ نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے آپ کسی حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں حاد الحدیث روا الباری وہ صحیح ہو روا مسلم وہ صحیح ہو تو یہ طریقہ آپ کا ٹھیک نہیں رہا کیونکہ اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بخاری میں بھی کوئی غیر صحیح حدیث ہو سکتی ہے اور بخاری کی حدیث بھی صحیح تب ہوگی جب آپ کہیں کہ وہ صحیح ہے اور اگر آپ نہ کہیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگی یہ تشکیق اور شک پیدا ہوتا ہے بخاری میں اور مسلم میں یہ سلف صالحین کے طرف سے ہٹا ہوا ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے ہادہ حدیث الصحیح روا البخاری ہادہ حدیث الصحیح روا مسلم تو اس سے تشکیق پیدا نہیں ہوگی لیکن یہ کہیں کہ حاضل حدیث روا صحیح تو آپ محاکمہ کر رہے ہیں یہ آپ بخاری مسلم کے اوپر ہیں اور آپ جب کہیں گے تو ہی بخاری کی حدیث صحیح ہوگی ورنہ وہ صحیح نہیں ہوگی بات یہی تھی شیخ عبد الفتا ابو حدہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے دور اندیش تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہاں پہنچے گی یہ چیز تو انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر البانی بہت ضدی قسم کا آدمی ہے اس نے شیخ عبد الفتاح سے دشمنی مول لی اور ان کے خلاف باتیں کرنے لگا اور ان کے خلاف مضامین لکھ کے باتیں لکھی بجائے ان کی بات قبول کرنے کے ان سے ضد میں آ گیا لڑائی میں لگ گیا ان پر بہت سی تہمتیں لگائی اس کی اور اس کے چیلوں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ کتابوں میں تعریف کرتے تھے اور کتابوں میں اپنی طرف سے چیزیں گھساتے تھے استاد محمد فہر شفقا نے ایک کتاب لکھی تھی التصوف بین الحق والخلق تصوف تو اس میں اچھے تصوف کو سمجھائے کیونکہ عربستان میں تصوف جو ہے اس کو بہت بدنام کر دیا گیا ہے بلکہ اتنا بدنام کہ لفظ صوفی یہ ایک گالی بن گیا ہے کسی کو گالی دینا انہیں تو کہتے ہیں وہ صوفی جانا صوفی جو ہے گالی ہے ان کے یہاں میں ایک دفعہ مدینہ شریف مسجد نبوی سے نکل رہا تھا تو وہاں گالیاں مورتی ہیں تو وہاں کوئی بڑے بزرگ تھے کوئی عرب ویل چیئر میں ان کو لائے ان کو وہاں بٹھایا ان کے کچھ پانچ سات خادم بھی تھے آس پاس میں وہ گاڑی کی ویٹ کر رہے تھے تو پولیس والے جو ہیں سب کو ہٹاتے کہ چلو چلو چلو یہاں کھڑے مت رہو تو بےچارے وہ بڑے بوڑھے بزرگ گاڑی کی ویٹ کر رہے ہیں تو ان کو کہا چلو چلو ہٹو تو ان کے کسی خادم نے کہا بھائی گاڑی کا ذرا انتظار کر رہے ہیں دو منٹ ابھی آ جائے گی گاڑی یہاں ہم کسی کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے کیوں آپ یہ ضد کر رہے ہیں نہیں نہیں ہٹو یہاں سے انہوں نے کہا بھائی گاڑی کا ویٹ کر ہم کہاں جائیں یہاں سے تو پھر ذرا ان میں کچھ تکرار سی ہوگی تو وہ ایک پولیس دوسرے پولیس کو کہتا ہے چھوڑ اس کو ایک تو سوفی ہے یعنی سوفی ان کے یہاں گالی بننے ہے تو استاد محمد فیر شفقہ شفقا نے ذرا ان کا ذہن صاف کرنے کے لیے کتاب لکھی تصوف بین الحق والخلق اب اس کا ایک ایڈیشن چھپ گیا دوسرا ایڈیشن آیا تو اس میں کچھ عجیب عجیب سی باتیں گھسی ہوئی تھی اور اس میں صوفیہ پر طرح طرح کے اعتراض اور صوفیوں کی تدلیل حتیٰ کہ تکفیر تک بات پہنچ گئی اور ان میں جو کٹر قسم کے ہوتے ہیں وہ ہمارے اکابر دیوبند کو نوز باللہ کافر کہتے ہیں قبوری کہتے ہیں قبر پرست کہ یہ قبر پر جا کر بیٹھتے ہیں اور قبر کی عبادت کرتے ہیں اس لیے یہ مشرق ہے ہمارے اکابر پر انہوں نے ایسے فتوے لگائے حضرت نانوتوی پر حضرت گنگوہی پر حضرت تھانوی پر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ پر حتیٰ کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کو بھی نہیں چھوڑا ان میں جو کٹر قسم کے تھے انہوں نے ان سب کے اوپر اٹیک کیا تو اس کتاب میں بھی ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھی اب استاد محمد فیر شفقہ اور شیخ عبد الفتح ابو ہدا کی دوستی تھی تو انہوں نے ان کو خط لکھا کہ یا استاد یہ آپ کی کتاب میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی یہ علماء دیوبند کے بارے میں اس قسم کی باتیں انہوں نے کہا کہ استاد سچ کہوں میری یہ باتیں میری نہیں ہیں میرا جو پہلا ایڈیشن تھا میں نے تھوڑا سی مقدار میں چھاپا تھا لیکن میری اس کتاب کو لے کر کچھ لوگوں نے سیسا کاری کی میری کتاب میں ایک سو پچہتر سفے تھے انہوں نے اس میں پچاس سفے بڑھائے اور دو سو پچیس سفے کر دیے اب پتہ نہیں وہ پچاس سفے کہاں سے آئے اور کیسے گھسائے اور اس کو میری طرف میرے ہی نام سے منسوخ کر کے بازار میں چھاپ دیا بڑی رادا کے اندر اب میں کہاں کس اس کو کہتے جاؤں کہ یہ میری باتیں نہیں ہیں اب اس فرقے کی دوسری مصیبت یہ ہے کہ کتابوں میں تعریف کرتے ہیں صرف ایسی نئی کتابوں میں نہیں پرانی کتابوں میں بھی تعریف کرتے ہیں ریاض الصالحین اتنی اچھی کتاب برسوں سے چھپ رہی اس کے اندر باب باندھا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ابواب الحج کے ذہن میں باب و جا فی زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لفظ ہے یہ باب حضور کی قبر شریف کی زیارت کے سلسلے میں تو اس کو انہوں نے چینج کر دیا باب و جا فی زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حاجی اور معتمد جب جائے تو وہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائے قبر شریف کی زیارت کے لیے نہ جائے تو اپنا عقیدے کے خلاف وہ لفظ پڑھتا تھا تو کتاب ہی کو چینج کر دیا زیارت و مسجد نبی کر دیا اب اس قسم کی تعریفات کتابوں کے اندر وہ کرتے ہیں اور سب سمجھیے کہ یہ یہ ان کی ایک عادت ہے دستور ہے کتاب میں گڑبڑ کر دیتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الروح اتنی موٹی ہے تقریباً ڈھائی سو سفے کی اس کو انہوں نے چھوٹی سی پاکٹ سائز بنائی اور اس میں سے تقریباً سیونٹی فائیو پرسینٹ حصہ حاصل کر دیا اس میں ابن القیم نے بڑے اچھے اچھے قصے لکھے تھے اہل القبور کے کہ وفات کے بعد مبشرات منامات خوابات خواب وغیرہ تو وہ جو خواب اور مبشرات اور منامات وغیرہ تھے ان کے مقصد کے خلاف تھے وہ سارے انہوں نے نکال دیے اور جو اپنے اخیرے کے موافق جو چیزیں تھیں وہ رہنے دیں تو اس طرح کتابوں میں گڑبڑ سڑبڑ کر کے انہوں نے بہت اس میں چیزیں چھاپ دی اور پتہ نہیں کیسے کیا گڑبڑیاں کر دی بلکہ ہمارے یہاں ایک مرتبہ کویت کے سلفیوں نے غیر مقلدوں نے ہمارے انگلینڈ کے غیر مقلدوں کے یہاں ایک ملین پاؤنڈ بھیجی ایک ملین یعنی دس لاکھ دس لاکھ پاؤنڈ بھیجے اور کہا کہ عربی کتابوں کو انگلش میں کر کے پھر پھیلاؤ لوگوں کے تو اب انہوں نے سلفیوں نے اپنی جو کتابیں تھیں فرسٹ کلاس خوبصورت کور کے ساتھ اور اس کو ترجمہ کرا کر کے پبلک کے اندر شائع کیا عام کیا یہ سب سمجھیے کہ انہوں نے اس طرح سے دین بگاڑنے کی کوششیں کی یہ البانی اور اس کا گروپ اور البانی تو مر گیا اب سے تقریباً بارہ پندرہ سال پہلے یہ آدمی جو ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیشہ کوئی بھی آپ کو سمجھنا ہو تو کیا کرنے کا جو بھی آدمی ہو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ دیکھ لینے کا کہ کہاں سے آیا ہے تو آپ کو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی اب البانی جو ہیں یہ کون ہے البانیہ ایک ملک ہے آپ نے اس کا نام سنا ہے تو اس کے والد اس ملک کے رہنے والے تھے اور البانیہ میں کون سا مذہب چلتا ہے حنفی مذہب البانیا کے سب لوگ حنفی المذہب ہے کیونکہ وہاں ٹرکش کی حکومت تھی اور ترکی جہاں جہاں تھے وہاں حنفی مذہب تھا تو وہ ترکی کے ذہن میں رہتے تھے حنفی تھے اس کا باپ بھی حنفی تھا یہ لوگ وہاں حالات آئے تھے تو اس کے والد وہ سو سال پہلے مدینہ شریف آئے تھے اور یہاں پر آ کر کے رہنے لگے تھے پہلے وہاں گئے تھے جارڈن کی طرف سیریا جارڈن پھر وہاں سے مدینے آئے تھے اب مدینے کے اندر یہ ناصر الدین البانی پہلے اپنے کام کے طور پر کئی دکان میں گھڑیال کی ریپیئر کیا کرتے تھے شام میں بھی پہلے یہ کام کیا پھر مدینے میں بھی جب مدینے میں یہ ذریعہ ریپیئر کرتے کرتے ان کو ذرا حدیث سیکھنے کا شوق ہوا تو مدینہ یونیورسٹی کا کتب خانہ جو ہے وہ عوام کے لیے بھی کھلا رہتا ہے تو وہ جاتے تھے وہاں کتاب دیکھتے تھے پھر انہوں نے وہاں جا کر کے کوئی ایک مضمون پر چھوٹا سا رسالہ لکھا کتاب لکھی آداب الزفاف تو وہ بہت مقبول ہو گئی وہ کتاب پھر انہوں نے کوئی دوسری کتاب لکھی پھر تیسری کتاب لکھی انہوں نے کہا یہ کام تو اچھا ہے پھر حدیث کی تحقیقات شروع کر دی اور اپنے طور پر تحقیق کرتے کرتے بڑے محقق بن گئے اسی لیے ہم البانی کے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے استاد کی سند متصل کیا ہے ہمارے پاس بخاری مسلم ترمیزی کی سند متصل ہے نا تو انہوں نے کس کے سامنے بیٹھ کر کے حدیث پڑھی ہے یہ بتاؤ ہے ہی نہیں ان کے پاس سند کیونکہ وہ تو اپنا کام کر رہے تھے دوسری لائن میں تھے پھر ادھر آ گئے تھے اور اپنے طور پر بنے بنائے خود محقق تھے اس لیے وہ سلف کے طریق سے ہٹے اور یہ حدیث کی تصحیح تہذیب میں گڑبڑیاں کی تو یہ سمجھئے کہ جب بیک گراؤنڈ سمجھ میں آیا تو اب سمجھ میں آیا کہ آدمی کا حال کیا ہے پھر اس میں وہم بہت کہیں کچھ کہیں کچھ حافظہ صحیح نہیں ایک جگہ ایک بات لکھ دیتے ہیں دوسری جگہ دوسری بات لکھ دیتے ہیں گڑبڑ ہوتی ہے دو باتوں میں تناقض ہوتا ہے تو اس پر کتابیں لکھی گئی تناقضات البانی الواضحہ البانی کے کلیئر کٹ کانٹروڈکشن تو یہ سمجھئے کہ اس کا حال ہوا آگے مولانا جنید صاحب نے البانی کا نام لیا دوسرا نام لیا ابو اسامہ زہابی کا خیر اس کی تو گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا یہ کہ یہ ابو اسامہ زہابی ہمارے یہاں ایک جمیکن حبشی ہے کالا یہ جمیکا میں جمیکن ہے یہ نیو مسلم ہے اور مسلمان بننے کے بعد یہ مدینہ یونیورسٹی گیا تھا وہاں پانچ سال اس نے کچھ پڑھا اور تھوڑا بہت کچھ حدیث ودیث آ گئی اس کو تو اب یہاں آ کر کے ایک مسجد میں امام بن گیا پہلے امریکہ میں کسی مسجد میں امام تھا وہاں اس نے بہت فتنہ مچایا وہاں والوں نے نکال دیا تو ہمارے یہاں برمی گم میں یہ غیر مقلد ہیں انہوں نے اپنی مسجد میں اس کو امام رکھ لیا اب وہاں وہ بہت گڑبڑ سڑبڑ خبت کرتا ہے اور عجیب عجیب باتیں کرتا ہے تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بہت گند اچھالا تھا بہت برائیاں کی تھی ان کو حدیث نہیں آتی تھی اور وہ یوں کہتے تھے اور وہ کہتے تھے تو میرے ایک دوست ہے وہاں اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب اس کا آپ جواب دو میں نے کہا چھوڑیا میں اسی چیزوں میں نہیں پڑھتا اس نے مجھے پھر دوسری دفعہ ای میل کیا پھر تیسری دفعہ پھر اس نے اس کا بیان سن کر اس میں سے کچھ پندرہ سترہ پوائنٹس نوٹ کر کے مجھ کو ای میل کیا کہ دیکھو مولانا صاحب وہ ایسی باتیں کہتا ہے تو آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا میں نے کہا چلو پھر دیں گے ہم انشاءاللہ تو میں نے پھر خود جو ہے اس کا وہ بیان یوٹیوب کے اوپر دو تین بار سنا اور اپنے بھی کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے پھر جو ہے اپنے یہاں دارالفتا کے طلبہ سے کہا یا تم مجھے ہیلپ کرو مجھے اس ابو اسامہ زہبی کا جواب دینا ہے مجھے تمہاری مدد چاہیے مجھے یہ یہ چیزیں ڈھونڈ کر کے لا دو تو اب وہاں ہمارے کتب خانے سے وہ چیزیں میں نے ڈھونڈی تاریخ الخطیب بغدادی کے حوالے سے اس نے کچھ چیزیں نقل کی تھی تو میں نے تاریخ خطیب بغدادی کی وہ جلد منگوائی جس میں امام ابو حنیفہ کے حالات ہیں ایک سو بیس صفحے میں خطیب بغدادی نے امام ابو حنیفہ کے حالات بیان کیے ہیں ان میں سے ستر صفحے کے اندر تعریف ہے اور پچاس صفحے کے اندر مذمت ہے اور مذمت والی جو صفحات ہیں اس کی جو روایتیں اس کی صنعت بھی ایسی ہے اس میں ایک راوی کے اوپر ساری اکثر باتوں کا دار و مدار ہے اس راوی کو ہی ہم اگر پکڑ لیں تو ساری مذمت کی باتیں ختم ہو گئیں وہ ہم نے پورا مضمون لیا دیکھا خطیب بغدادی کی باتیں لی اور پھر دوسری کتابیں دیکھی ایک کتاب بہت اچھی ہے استاد محمد عبدو الحادثی جی، مکانت الامام ابی حنیفہ بین المحدسی اتنی موٹی ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے امام ابو حنیفہ پر اور امام ابو حنیفہ کی زندگی جو ہے اس کو پورا اور اپنے طور پر صحیح طرح سے صحیح حوالوں کے ساتھ اسٹڈی کر کے انہوں نے لکھا ہے اور امام صاحب پر جو کی جانے والے اعتراض ہیں اس کے جواب دیے ہیں اور حنفیوں نے امام صاحب کی تاریخ میں جو غلو کیا ہے اس کو بھی انہوں نے دفاع کیا ہے جیسے حنفیوں نے کہہ دیا امام صاحب نے اپنی زندگی میں پچپن حج کیے تھے انہوں نے کہا کہ یار پچپن حج تو پھر وہ ہر سال حج میں ہی گھومتے پھرتے تھے اور کوئی کام ہی نہیں تھا وہاں تو حج میں جانے میں کتنا لمبا وقت گزرتا تھا تو یہ پچپن یہ پندرہ تھے تو لوگوں نے پچپن بنا دیا اس کو کہا یہ چیز غلط ہے ایسا نہیں کہنے کا کئی حنفیوں نے کہہ دیا کہ حنفی مذہب تو اتنا بڑھیا مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو حنفی مذہب پر چلیں گے انہوں نے کہا بھائی اتنا گلو نہیں کر دے گا یار عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے امام حنیفہ اللہ کے ولی ہے تو ایک نبی ایک ولی کے پیچھے کیوں چلے گا تو یہ سمجھئے کہ صحیح بات جو ہے اس کو انہوں نے لیا غلط بات کو انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی وہ میرے پاس ہے اپنا نسخہ ہے میں نے اس میں سے دیکھ کر کچھ پوائنٹ نوٹ کر کے پھر ابو اسامہ ذہبی کا الحمد انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب پر جواب دیا اب یہ ویڈیو پر ہم کو جواب دینا پڑا کیونکہ اس کا ویڈیو پر اعتراض تھا تو ہم کو ویڈیو کے اوپر جواب دینا پڑا کیا کریں مجبوری ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب تصویر حرام ہے تو پھر آپ کیوں اپنا ویڈیو بناتے ہیں تو میں نے اس کو کہا بھائی دیکھو جی تصویر کی دو قسمیں آپ جانتے ہیں جی ہاں ایک تصویر شوقیہ جیسے ہالیڈے میں جائیں اور تصویر اپنی کھنچوائیں دوسری تصویر جیسے ہالیڈے میں شادی بیاہ میں ایسے ہی مزے کے طور پر یہ شوقیہ تصویر تو منع ہے اور دوسری تصویر ضرورت کی ہے جیسے پاسپورٹ کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آئیڈینٹی کارڈ کے لیے ضرورت مجبوری کے لیے تو یہ مجبوری کی جہاں تصویر ہو تو اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے بس ویڈیو کا بھی یہی حال ہے ایک ہے شوقیہ ویڈیو جیسے شادی بیاہ میں ویڈیو کھینچنا کیمرہ مین کو بلانا یہ تو حرام ہے سنی کرنا چاہیے اور یہ جو دینی کام کے لیے جو ویڈیو کھینچنا ہے یہ مجبوری کا ویڈیو ہے ہم تصویر کے چکر میں بیٹھے بیٹھے بہت پیچھے پڑ گئے دشمن بہت آگے نکل گیا بہت دندنا پھر رہا ہے دشمن شیخ یونس صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے تھے چند سال پہلے تو شیخ نے کہا کہ بھائی مسلمانوں تم لوگ بھی یہاں ٹی وی اسٹیشن کھولو اس لیے کہ شیخ نے فرمایا ہر زمانے میں باطل جتنی قوت کے ساتھ سامنے آیا ہے تو حق بھی اسی قوت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا ہے تو اب یہ کیا ہے کہ اس زمانے میں باطل دندنا تک پھر رہا ہے اور حق کنارے کنارے چل رہا ہے دیکھو قادیانیوں نے کتنا گن پھیلا دیا پوری دنیا میں چھا گئی اور دوسرے مذاہب ہمارے یہاں شیوں کے تقریباً چار پانچ چینل ہیں اہل بیت چینل ہے خدق چینل ہے اور پتہ نہیں کون کون سے چینل ہیں بریلویوں کے نور ٹی وی ہے ڈی ایم ٹی وی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ٹی وی ہے غیر مقلدوں کا یہ پیس ٹی وی ہے اسلام چینل ہے لیکن اپنا اہل حق کا ایک بھی ٹی وی نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ چھوڑو تو آگے بڑھو ورنہ یہ پورا میدان خالی دیکھ کر کے یہ لوگ حاوی ہو رہے ہیں قابض ہو رہے ہیں تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ٹی وی چینل تو ہماری پہنچ سے بہت دور ہے کم سے کم یوٹیوب کے اوپر تو ہم تھوڑا سا جواب دیں تو ہم نے اس کا الحمدللہ سامنے ایک کیمرہ رکھ دیا اس کا جواب دے دیا اس کا بہت اچھا اثر ہوا تقریباً پچیس تیس ہزار آدمیوں نے وہ ویڈیو دیکھا اور ابو اسامہ نے وہ جو گند پھیلایا تھا الحمدللہ صاحب بالکل یوں کر کے دم دبا کے بیٹھ گیا چپ چاپ سے ہم نے اس کا کوئی اس پر اٹیک نہیں کیا حملہ نہیں کیا بالکل ٹھنڈے دل سے دھیرے دھیرے اس کی باتوں کا جواب دیا کوئی تیز جملہ بھی نہیں کہا کوئی گالی بھی نہیں دی بلکہ ہم نے اس کو بھی دعوت دی کہ بھائی آپ بھی ذرا حق کا مطالعہ کرو اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں غلط ثلط باتیں بیان کرنے سے رک جاؤ آپ کا آپ کی بہتری ہے اس کے اندر اگر آپ ان کو کنڈیم کرو گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا تو اس انداز سے ہم نے سمجھا ہے آگے مولانا جنید صاحب نے اور نام لیا ذاکر نائک یہ اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے کچھ کام اچھے کرتا ہے مثال کے طور پر رفاہی کام کہیں دو چار لاکھ روپے کہیں دے دیے غریبوں کی امداد کر دی کہیں جوان بچوں کے لیے یونیورسٹی کے لیے اسکالرشپ کے پیسے دے دیے کہیں کچھ کام اچھے یہ کرتا ہے کہ کمپیرٹیو ریلیجیس اسٹڈیز میں کمپیئر کرنے تقابلی ادیان تو اس میں اس کو ذرا مہارت ہے وہ دوسرے مذاہب اور ادیان کی باتیں ان کی کتابوں سے لے کر پھر اسلام کی حقانیت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو چلو یہاں تک وہ ٹھیک ہے کہ بھائی اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے کھل کر کے آ جاتی ہے ہم اب وہ دوسرے مذاہب کی باتیں جو کرتا ہے وہ کتنا کہاں تک صحیح ہے وہ جانے والے جانے ہمیں اسے لینا دینا نہیں ہے قرآن پاک سے جو باتیں وہ نقل کرتا ہے حوالہ تو صحیح دیتا ہے لیکن کہیں کہیں آیت کے ترجمے میں گڑبڑ کرتا ہے بہت پہلے مجھے کسی نے کہا کہ یہ صاحب کوئی ہیں اس کی ایک سیدھی مجھ کو دی تو میں نے گھر لا کر کمپیوٹر میں اس کا ایک گھنٹے کا بیان سنا اور اپنے ساتھ کاغذ لے کے بیٹھا تو ایک بیان میں میں نے پانچ دس غلطیاں اس کی نوٹ کی میں نے کہا یہاں یہ بات غلط کہہ رہا یہ غلط کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا اس میں ایک بات نوٹ کی اچھا اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ ذاکر نائک حافظ قرآن نہیں ہے یہ صرف اپنے مطلب کی جو آیت ہوتی ہے اس کا ترجمہ یاد کر لیتا ہے اور اس کو چند پیٹرن آیتیں ہیں اس کی وہی ہر وقت ریپیٹ کرتا رہتا ہے وہی آیتیں غیر مقلدوں کی ہیں جیسے یا کتاب الکتاب کلمت سمائم بیننا و بینکم اللہ نابود اللہ نابودی سورت number three verse number eighty seven تو سورت نمبر یہ اور آیت نمبر یہ سورت نمبر یہ اور آیت نمبر یہ وہ کچھ جو آیتیں یاد کر لی ہیں اس کو وہ بولتا رہتا ہے پیٹرن ہے اس کی کچھ آیتیں تو اول تو وہ حافظ نہیں اپنے مقصد کی جو آیتیں ہوں اس کو وہ یاد کر کے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہے حافظ نہیں بلکہ قرآن کا تلفظ بھی اس کا صحیح نہیں اس سے اچھا قرآن تو آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں ہمارے مدرسے کے طلبہ چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں تجویز بھی صحیح نہیں تلفظ صحیح نہیں اور وہ خود عالم دین بھی نہیں یہاں پر پھر اس کا بیک گراؤنڈ پیچھے اس کا دیکھ لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے بمبئی کی ہاسپٹل میں سرجری کرتا تھا سرجن تھا تو وہ سرجری اور سرجن بنتے بنتے اس کو یہ تقابل ادیان کا شوق ہوا احمد دیدات کی کیسے تھے اس نے کچھ دیکھی سنی اس سے اس کو یہ شوق پیدا ہوا تو خود بھی تھوڑا ریسرچ کرنا شروع کیا اور اس کے بعد اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا I R F Islamic research foundation اور اس میں پھر انہوں نے اب یہ دھیرے دھیرے جب دیکھا کہ یہ لائن اچھی ہے تو پھر انہوں نے اپنی وہ سرجری چھوڑی اور اس میں لگ گئی اور اس میں وہاں سے اربوں سے ان کو بہت پیسے ملے ہمارے ایک دوست کہنے لگے دبئی میں کوئی صاحب ہیں وہ اس کو سالانہ پانچ ملین ڈالر دیتے ہیں نہیں یہ تو پانچ ملین تو پوری زندگی میں نہیں کماتا سرجری کر کر کے مر جاتا یہ اچھا ہے اس کے اندر یہ کام دھندا اچھا اتنے پیسے ملتے ہیں اس کے باوجود اپنے چینل کے اوپر وہ زکات کے پیسے لوگوں سے مانگتا ہے ایڈورٹائز آتی ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی زکات پیس ٹی وی کو دو زکات کا پیسہ کس کا حق ہے بھائی غریب کا حق ہے نا غریب کے ہاتھ میں دینا چاہیے یہ آپ کا پیسہ ہے لیجیے زکات کے پیسے کو ٹی وی چینل کے لیے کیسے یوز کریں گے ہے ہاں جی اور پھر صرف ٹی وی چینل کے لیے نہیں وہ اپنے اس ٹی وی چینل کے لیے بڑے بڑے پروگرام آرگنائز کرتا ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے خیمے لگاتے ہیں اسٹیج بنتا ہے بعض مرتبہ اس کا ایک ایک اسٹیج جو ہے ایک کروڑ روپے کا ہوتا ہے اس میں وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اس میں باہر سے بڑے بڑے اسپیکر آتے ہیں ان کی first class business class plane کی ٹکٹ یہاں اگر فائیو اسٹار ہوٹل میں رہنا اور ان کو مہنگے مہنگے تحفے دینا یہ سب زکات کے پیسوں سے ہوتا ہے کیا زکات کے پیسوں کو یوں استعمال کرنا چاہیے ایک سمپل مسئلہ ہے لیکن معلوم نہیں اس کو اور وہ اس طرح گڑبڑی کر رہا ہے تو پیچھے سے ایک دنیا داری سے تقابلی ادیان کو سیکھ کر کے کچھ کام اچھا کیا لیکن اس کے ساتھ بہت سی گڑبڑیاں بھی شروع کر اب اگر وہ صرف تقابل ادیان کی حد تک رہتا اور لوگوں کو ذرا سمجھاتا رہتا اسلام کی حقانیت سمجھاتا تو ہم ساتھ تھے الحمدللہ للہ جزاک اللہ بھائی ماشاء اللہ ہم آپ کو گلے لگاتے ہیں آپ ہمارے دوست ہیں لیکن وہ اپنی اس سرکل سے باہر نکل گیا کہاں نکل گیا باہر باہر نکل کر مفتی بن گیا شیخ الحدیث بن گیا شیخ التفسیر بن گیا اور عربی ادب کا ماہر بن گیا اور ہر لائن میں گڑبڑیاں کرنی شروع کر دی فتوے دینے شروع کر دیے اپنے چینل کے اوپر تین طلاق کو اگر دے دے اپنی بیوی کو تو وہ تین نہیں سمجھی جائیں گی وہ ایک سمجھی جائے گی کیونکہ ایک مجلس میں جتنی بھی طلاق دی جائے وہ ایک ہی ہوں گے ایک مجلس میں کوئی آدمی ہزار طلاق بھی دے تو ایک ہی طلاق ہوگی حالانکہ ایم اربا کا اجماع یہ مسئلہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق تو کتنی واقع ہو گئی تین واقع ہو گئی وہ ایک نہیں سمجھی جائے گی وہ تین سمجھی جائے گی لیکن ذاکر نائک اپنے چینل کے اوپر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تین طلاق تین نہیں ایک ہی ہے کہتا ہے جی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں یہ فرق جو ہے پتہ نہیں مولویوں نے کہاں سے نکالا ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس بارے میں Zakir Naik will only accept صحیح حدیث یو گیو می صحیح حدیث اینڈ آئی ایکسپٹ نو صحیح حدیث آئی ڈونٹ ایکسپٹ جی، تو تجھ کو دنیا بھر کی ساری صحیح حدیثیں آ گئی حالانکہ عربی زبان نہیں آتی تو صحیح حدیثیں کہاں سے سیکھ گیا تو دوسروں پہ بھروسہ کرتا ہے اور کس پہ بھروسہ کرتا ہے البانی کی کتابوں کے اوپر البانی کی کتابوں کے جو انگلش ترجمے ہوئے ہیں تو اس ترجمے سے عرض کر کے پھر وہ باتیں کرتا ہے اور اسی کی بولی بولتا ہے وہ جو بولتا ہے وہی یہ بھی بولتا ہے ترجمہ سے عرض کر کے حالانکہ عربی اس کو آتی نہیں ہے ایک بات یاد آ گئی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت اچھی کتاب ہے فضائل اللغت العربیہ عربی زبان کے فضائل حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نقل کیا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ انہوں نے کہا کہ میں نے ساٹھ ہزار عربی ادب سیکھنے کے لیے خرچ کیے اور چالیس ہزار حدیث سیکھنے کے لیے خرچ کیے کاش کے میں وہ چالیس ہزار بھی عربی ادب سیکھنے کے لیے خرچ کرتا کسی نے پوچھا کیوں انہوں نے کہا اس لیے کہ کلام عرب میں غلطی کرنا کفر تک پہنچا سکتا ہے عربی کلام کو نہ سمجھ کر کسی قرآن کی آیت کا یا کسی حدیث کا غلط مطلب بیان کر دے تو وہ انسان کو کافر بنا سکتا ہے اس لیے میں سوچتا ہوں کہ یار میں وہ چالیس ہزار دوسرے وہ بھی عربی لغت اور عربی ادب سیکھنے میں صرف کرتا تو بہتر ہوتا ہے غالباً انہی کا مقولہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ما تزندق من تزندق بالمشرق الا جہلن بکلام العرب مشرق میں جتنے بھی زندیق بنے ہیں وہ عربی نہ جاننے کی وجہ سے بنے اگر وہ عربی اچھی طرح جانتے تو زندیق نہ بنتے زندقہ جو آیا ہے وہ عربی نہ جاننے کی وجہ سے تراجم میں گڑبڑ کی وجہ سے اور تراجم میں بہت تحریف ہوتی ہے تراجم میں تحریف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جی آپ لوگوں نے وہ سب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصے سنایا کرتے تھے وہ جب وہ جو غیر مقلد جو ہیں ترجمہ غلط سمجھنے کی وجہ سے جو تحریفیں کرتے تھے ہے جی تو اس کے حضرت اس کے قصے سناتے رہتے تھے حضرت اس کے ماہر تھے فرمانے لگے ایک جگہ ایک محدث صاحب جو ہیں نماز میں ہلتے بہت تھے کسی نے پوچھا ہلتے کیوں ہیں جی حدیث میں آیا ہے کہاں آیا ہے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہل کے پڑھتے تھے اچھا جی دکھاؤ وہ کتاب لائے وہ ترجمہ تھا عربی نہیں تھی ترجمہ تو اس میں وہ کاتب صاحب جو تھے وہ انہوں نے وہ جو لکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز وہ ہلکی لکھنے گئی تو یا کو گول لکھنے کے بجائے سیدھی لکھ دی تو انہوں نے ہلکی کو ہل کے پڑھ لیا بات سمجھ میں آ گئی تھا وہ نبی کریم نہیں یہ خفف اس طرح نماز ہلکی پڑھتے تھے تو اس نے لکھ دیا گیا مجمول بنا دیا تو نماز ہل کے پڑھتے تھے تو اب غیر مقل صاحب نے ہلنا شروع کر دیا نماز میں یہ گڑبڑ جو آئی وہ کس کی وجہ سے آئی وہ ترجمہ غلط سمجھنے کی وجہ سے ہاں جی اس طرح کے حضرت اور بھی بہت لطیفے سناتے تھے ایک محدود صاحب تھے تو کیا ہے جب بھی پیشاب پانی استنجا کرنے کے لیے جاتے تو پیشاب پانی استنجا کے بعد وضو کرتے اور وضو کر کے پھر مسجد میں آ کر وطر کی نماز پڑھتے کسی نے پوچھا کہ جی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہا جی حدیث میں آیا منیش تجمر فلیوتر بھائی پتھر سے استنجا کرو تو ویتر کی نماز پڑھو کہا بابا یہ ویتر کی نماز نہیں یہ تاک عدد میں پتھر استعمال کرنا ہے وہ میں تو سمجھا ویتر کی نماز پڑھنا ہے اب یہ گڑبڑ سربڑ ایسی یہ چیز ہے ایک محدث صاحب تھے حدیث جاننے کا دعویٰ کرتے تھے تو ان کو ہر جمعہ کو سر منڈانے کی عادت تھی لیکن نماز سے پہلے سر نہ منڈائے نماز کے بعد سر منڈائے کسی نے کہا یار نماز سے پہلے غسل کرتے ہیں تو غسل سے پہلے سر منڈا لیا کرو یہ کیا غسل کیا نماز پڑھی اور اس کے بعد گھر جا کر سر منڈاتے ہیں انہوں نے کہا جی حدیث میں آیا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انل حل کی قبل صدا کی الجمعہ حضور نے نماز سے پہلے حلق کرنے سے منع کیا جمعہ کے روز کہا بھائی وہ حلق نہیں وہ ہلق ہے حلقتن کی جمع ہے حلقتن کی جمع ہلک کہ نماز سے پہلے مسجد میں گول گول سرکل بنا کر بیٹھنے سے منع کیا کہ جب خطبہ دینے کے لیے حضور نکلے تو گول گول سرکل میں مت بیٹھو صف بنا کر کے سیدھے بیٹھ جاؤ وہ میں تو سمجھا کہ یہ مطلب ہے اب یہ سب گڑبڑ حالانکہ ان کو تو تھوڑی بہت عربی بھی آتی تھی تو عربی جاننے کے باوجود گڑبڑی تو جو آدمی عربی نہ جانتا ہو صرف انگریزی ترجمہ کے اوپر اعتماد کرتا ہو وہ کتنی گڑبڑیاں کرے گا اس کو کیا آئے گا اس کو عربی زبان نہیں آتی نہ نحو آتا ہے نہ صرف آتا ہے نہ بلاغت آتی ہے نہ بیان آتا ہے نہ بدی آتا ہے کلام میں کہاں تشبیح ہے کہاں استعارہ ہے کہاں حقیقت ہے کہاں مجاز ہے یہ بلاغت کے اصول ہیں قرآن پاک میں کہیں کیا ہے کہیں کیا تو اس کو سمجھنا ضروری ہے آدمی اس کو نہیں سمجھے گا تو گڑبڑ کرے گا ہمارے ایک دوست نے سنایا حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ حرمین شریفین گئے ہوئے تھے زمانہ جو ہے عام دنوں کا تھا تھوڑی بہت پبلک تھی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے شیخ بن باز ان کے بڑے مفتی تھے وہ بھی وہاں آئے کسی وہ نابینا تھے سولہ سال کی عمر میں ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی اور بیس سال کی عمر میں مکمل نابینا ہو گئے تھے اس کے بعد کتابیں دیکھ نہیں سکے لیکن ان کو دھیرے دھیرے مفتی عام بنا دیا تھا حکومت والوں نے اسی سال تک زندہ رہے تو انہوں نے بہت مخلص آدمی تھے کچھ اچھے کام بھی کیے لیکن کچھ اس طرح کی غیر مقلدیت کو بہت انہوں نے آگے بھی بڑھایا خیر اللہ ان کو اوپر رحمت نازل فرمائے فی نفسی مخلص آدمی تھے لیکن تشدد تھا جو نجدیوں میں وہابیوں میں جو تشدد ہوتا ہے وہ تھا مسجد نبوی میں دیکھا کہ یہ آئے ہوئے ہیں کسی نے کہا کہ یہ ہندوستان کے بڑے مفتی اعظم ہیں وہ آئے ہوئے ہیں ادھر بیٹھے اپنے خادم کے ساتھ تو کون کا مفتی محمود اچھا اچھا تو اچھا، اس کا تو نا نام سن رکھا ہے چلو ملتے ہیں تو اپنے خادم کے ساتھ یہاں ملنے آئے علیک صلی سلام کلام کیا اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کو حنفی عالم ہیں حنفی مفتی ہیں کہاں دی جی؟ تو یہ حنفی لوگ ہیں نا تو یہ اپنی رائے سے بہت مسئلے لیتے ہیں قیاس بہت کرتے ہیں اشتہاد بہت کرتے ہیں آپ لوگ ہیں نا قیاس مت کیا کرو حدیث میں سب مسئلے مل جاتے ہیں تو آپ حدیث سے مسئلے لیا کرو حضرت مفتی صاحب نے کہا بھائی دیکھو جی ہر مسئلے میں حدیث نہیں ملا کرتی حدیثیں تو بہت تھوڑی ہیں زیادہ تر مسائل تو قیاس سے ہی عرض کیے گئے اشتہاد اور استعمال سے عرض کیے گئے ہیں نہیں نہیں نہیں ہر مسئلے میں حدیث مل جاتی ہے مفتی صاحب نے فرمایا بھائی ہر مسئلے میں حدیث نہیں ملتی بعض مرتبہ اشتہار استمبا قیاس کرنا پڑتا ہے نہیں نہیں نہیں مل جائے گی ہر مسئلے میں حدیث آپ کو حدیث پتہ نہ ہو تو مجھے پوچھ لیا کرو تو مفتی صاحب تو بڑے ذہین تھے تو مفتی صاحب نے بردستہ وہیں پر پوچھا کہ اچھا جی تو پھر آپ یہ بتائیے یہ دھاری کے جو بال ہیں اگر وہ آنکھ کے نیچے اگ آئے تو اس کا کیا حکم ہے اس کو صاف کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے لیے کوئی حدیث پیش کیجیے اب چپ منہ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے تو کوئی حدیث نہیں ہے حدیث میں تو یہ آف الشواری وہ آف الحا تو وہاں استمبات ہوگا اشتہاد کہ آف اللحا اور لہیا لہیا عربی میں جبڑے کو کہتے ہیں تو اس جبڑے سے جو بال متعلق ہیں ان کو رکھنے کا حکم ہے اور آنکھ کے نیچے جو بال آ جائیں وہ اوپر کے جبڑے کے ہیں وہ نیچے کے جبڑے کے نہیں تو آنکھ کے نیچے صاف ہو سکتے ہیں اور یہاں سے نیچے بال صحیح رکھنا ضروری ہے آنکھ کے نیچے آپ صاف کر لو یہ استمباد ہے اشتہاد ہے اب چپ ہو گئے جواب نہیں دے سکے تھوڑی دیر بعد پھر باتیں انہوں نے ادھر ادھر کر کے پھر کہنے لگا اور تم ہنفی لوگ ہو نا تم یہ تعویل بہت کرتے ہو بات بات میں تعویل تعویل تعویل اس کی یہ تعویل اور اس کی وہ تعویل تو تعویل مت کرو مفتی صاحب نے فرمایا بھائی دیکھو ہر آیت اور ہر حدیث کو ظاہر پر معمول نہیں کر سکتے بعض مرتبہ تعویل کرنا پڑتا ہے تعویل کے معنی یہ ہے کہ کلام کو صحیح محمل کے اوپر محمول کرنا کہ اس کا مقصد یہ ہے اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں حضور یہ کہنا چاہتے ہیں یہ تعویل ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں تعویل نہیں کرنے کا ہر آیت کو ہر حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھنے کا مفتی صاحب نے پھر کہا کہ نہیں بھائی وہ ذرا تعویل کرنی پڑتی ہے پھر انہوں نے کہا مفتی صاحب نے کہا اچھا تو پھر آپ اس آیت کے معنی بتائیے ومن وہ من واضل سبیلا جو آدمی اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا آئے گا اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا راستے سے اب اس کو ظاہر پر معمول کریں تو کیا مطلب ہوگا سارے اندھے قیامت کے دن اندھے ہوں گے تو آپ بھی اندھے ہوں گے قیامت کے دن اب اتنا سا چھوٹا سا منہ لے کے بھاگ گئی گئے وہاں یہ ہمارے مشائق کی دور اندیشی تھی فہم تھی ذکاوت تھی حضرت مفتی محمود صاحب کی تو یہ دوستوں بزرگ ہو تراجم جو ہوتے ہیں وہاں سے ہم چلے کہ ذاکر نائک صرف کیا کرتے ہیں ترجمہ لے لیتے ہیں انگلش کا اور وہاں سے نہ تو نحو جانتے ہیں نہ صرف جانتے ہیں نہ بلاغت جانتے ہیں نہ معانی بیان بدی تشبی اور استعارہ حقیقت مجاز اور یہ سریح کنایا یہ ان بلاغت کے ثنایں ایسے وہ واقف نہیں ہے آپ حضرات تلخیص پڑھتے ہیں البلاغت الواضحہ پڑھتے ہیں مختصر المعانی پڑھتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں تو آپ عربی کلام کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں رسول کیا کہنا چاہتے ہیں یہ حضرت شیخ نے وہاں پر نقل کیا فضائل اللغت العربیہ کے اندر کہ عربی زبان کو جاننا بہت ضروری ہے تو یہ صاحب عربی زبان جانتے نہیں اور اپنے طور پر وہ مفتی بن گئے ہیں شیخ الحدیث بن گئے ہیں فتوے بیان کرتے ہیں حدیثوں کے مطلب بیان کرتے ہیں اور اعتراض میں مجھے اس کی کوئی حدیث نہیں ملی ہے مجھے اس سلسلے کی کوئی حدیث نہیں ملی ہے بتاؤ ایسا دعویٰ کون کرتا ہے جو بہت جاہل ہوگا نا وہ ایسا دعویٰ کرے گا جو عالم ہوگا وہ تو کیا وہ وہ تو ڈھونڈے گا تلاش کرے گا بھائی اس مضمون کی حدیث کہاں ہے ورنہ یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے مجھے یہ حدیث کہیں نہیں ملی جاہل سے جاہل وہ سڑک پر وہ بیل گاڑی چلانے والا بھی کہہ سکتا ہے میں نے اس مضمون کی حدیث کہیں نہیں دی کیونکہ نہ دیکھنے کے لیے کتاب دیکھنا ضروری نہیں ہے وہ دیکھنے کے لیے کتاب دیکھنا ضروری ہے تو آپ نے کتاب دیکھی تو نہیں اور کہہ رہے مجھے میں نے یہ حدیث کہیں نہیں دیکھی ہے مجھے اس مضمون کی حدیث کہیں نہیں ملی ہے اب ایک مثال ابھی میرے آنے سے پہلے کسی نے مجھ کو کہا کہ مولوی صاحب وہ ذاکر نائک نے اپنے چینل کے اوپر یہ کہا کہ یہ میت کے لیے عیسال ثواب کرنا بدت ہے آپ میت کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں حدیث میں اول یدعو سال تو دعا کرو میت کے لیے اللہ اس کی مغفرت کر اللہ اس پر رحم کر اللہ اس کو جنت نصیب کر بس باقی عیسال ثواب نہیں کرنے کا عیسال ثواب بدت ہے قرآن خانی بدت ہے قرآن پڑھنا اور یہ کہنا کہ اللہ اس قرآن کا ثواب یاسین کا ثواب اس کو پہنچا دیجئے یہ بدت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے مجھے اس کی کوئی حدیث نہیں ملی ہے I haven't seen any any حدیث حدیث صحیح وچ کہ یہ نے ثواب کرنے کا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے خود جو ہے یو پر جا کر اس کا وہ ویڈیو دیکھا اور اس میں اس کی بات سنی دھیان سے تو اس میں واقعی اس نے یہ لفظ کہا تھا کہ بھائی نے ثواب اس بدت دیر از نو صحیح حدیث وچ سے یو کین گیو ایسال سوال تو پھر میں نے اس کا سوال اور پھر اس کا جواب لمبا سا لکھا وہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے تفسیر رحیمی ڈاٹ کام تھی A F S E E R dash Rahimi R A H M I ڈاٹ کام تفسیر رحیمی ڈاٹ کام تو اس پر میں نے تقریباً پانچ چھ صفحے کا اس کا جواب دیکھا اس میں میں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو جی یہ جو ذاکر نائک نے کہا کہ نے ثواب نہیں کرنے کا یہ بالکل رانگ ہے اور آپ نے سوال میں جو یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں سے یہ دیکھا ہے کہ وہ عیسال ثواب کرتے تھے قرآن خانی کرتے تھے وہی بات صحیح ہے یہ عیسال ثواب کا جو مضمون ہے یہ توارث اور تواتر عملی سے چلا آ رہا ہے پوری امت عیسال ثواب کرتی رہی ہے ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا ہے وہ مرحومین کی طرف سے صدقہ کرتے تھے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے تھے مرحومین کی طرف سے قرآن پڑھ کر ان کو اصال ثواب کرتے تھے تو جو چیز امت میں تواتر سے چلی آ رہی ہو اس کے لیے انڈیویجل دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی وہ دلیل نہیں وہ تو امت میں تواتر سے چلی آ رہی ہے ہاں کوئی غلط چیز چل پڑی ہو تو ہم کہیں گے بھائی یہ غلط ہے کوئی بدت آ گئی ہو تو ہم کہیں گے یہ بدت ہے لیکن جو صحیح چیز ہے اس کے لیے دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ امت کا بڑا طبقہ اس کو کر رہا ہے وہ صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں پھر میں نے مثال دی اس کی میں نے کہا دیکھو جی ہم جب چھوٹے تھے تو گاؤں میں شام کے وقت مغرب کے وقت میں بھی یہاں انڈیا کی پیداوار ہوں عمر واڑہ میرا گاؤں ہے بودان میری پیدائش کی جگہ ہے یہاں پر دس برس تک تھا پھر یہاں سے انگلینڈ گیا تو چھوٹے جب ہم تھے تو شام کو باہر کھیلتے تھے تو امی جو ہے مغرب کے وقت آواز دیتی تھی گھر میں آ جاؤ بھائی گھر میں آ جاؤ گھر میں آ جاؤ تو اندھیریا ہونے لگے تو اس وقت کھیلنے نہیں دیتی تھی تو اب جو ہے پورے گاؤں میں یہی رواج تھا کہ بھائی مغرب کے ٹائم باہر نہیں کھیلنے کا گھر میں آ جانے کا اب اس وقت ہماری امی کو کوئی دلیل پوچھے کہ بھائی حدیث لاؤ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ مغرب کے وقت باہر نہیں کھیلنے کا تو وہ بیچاری دلیل نہیں دے سکتی کیونکہ اس کو دلیل پتا نہیں اپنے باپ دادوں سے یہی چیز سنتی چلی آ رہی ہے ہم نے بھی وہی سنی میں نے کہا جب میں نے مشکات شریف پڑھانی شروع کی اور اس میں وہ حدیث آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو مغرب کے وقت گھر میں بلا لیا کرو اس لیے کہ شیطان اس وقت پھیلتے ہیں اور اچک لیتے ہیں ان نلی شیاتین انتشار وقت تو اس وقت وہ امی جو پکارتی تھی وہ یاد آیا وہ ہماری امی اس لیے پکارا کرتی تھی کہ گھر میں آ جاؤ باہر مت کرو ہمارے گھروں میں ہم نے رواج دیکھا کہ رات کو سوتے وقت برتن دھو کر کے الٹے رکھ دیتے سیدھے نہیں رکھتے تو کیوں اس کی دلیل پوچھے تو ہمارے گھر والے اس کی دلیل نہیں دے سکتے بھائی یہ ہمارے ہم نے سب کو یہی کرتے دیکھا ہے اپنے باپ دادوں سے یہی عمل دیکھا ہے تو دلیل ان کو پتا نہیں لیکن مشکا شریف میں وہ دلیل ہے حضور نے کہا وقف النا کہ رات کو اپنے برتن الٹے رکھ دیا کرو اور کھانے پینے کے برتنوں پر کوئی چیز ڈھانک دیا کرو کچھ نہ ملے تو ایک لکڑی آڑی رکھ دو لیکن ڈھانک کر کے رکھو برتن الٹے رکھ دو تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ یہ پہلے سے توارس چلا آ رہا تھا تو جو لوگ حدیث حدیث کرتے رہتے ہیں بظاہر وہ بات بہت اچھی لگتی ہے لیکن حدیث حدیث کا مطالبہ کر کے ایسی چیزیں جو توارس اور تواتر عملی سے چلی آ رہی ہیں اس کو کاٹنا چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں دین مٹانے کی سازش ہے یہ تو ہر بات کے لیے حدیث لاؤ حدیث لاؤ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اسے تو دین مٹا ہے دین ختم ہوتا ہے جو اچھی چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو رہی ہیں دلیل میں پیش کرتے ہیں بل وجدنا آبانا کزادی کا فالون تو کہ بھائی باپ دادے باپ دادوں کی سیرت پر چلنا یہ تو مشرق کا کام تھا ہے جی مشرق لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہمارے باپ دادا ویسا کرتے تھے غیر مقلد یہ دلیل میں پیش کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں بل وجدنا آبانا آنا کا فالون کے بعد کیا ہے اول آبا ابا قلون وہ تو ان کے باپ دادوں میں عقل نہیں تھی ہدایت نہیں تھی اس لیے اللہ نے ان کی مذمت کی ہمارے باپ دادوں میں تو اللہ الحمد عقل بھی تھی ہدایت بھی تھی تو ہم ان کے طور طریق پر چلیں تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے ہم چل سکتے ہیں یہ توار اسی عمل ہی ہے صحیح عمل ہے اس کے لیے ہم ہر شخص کو پورے گاؤں میں شہر میں پورے ملک میں مکلف نہیں بنائیں گے کہ ہر عمل کی دلیل ڈھونڈو اور صحیح بخاری کی کوئی حدیث ملے تو ہی اس پر عمل کرو صحیح مسلم کی حدیث ملے تو ہی عمل کرو نہیں ہر آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہے وہ ہمارے ملک کو اور معاشرے کو ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے محدثین کی بھی ضرورت مفسرین کی بھی ضرورت مفتیوں کی بھی ضرورت اور انجینئر کی بھی ضرورت الیکٹریشین کی بھی ضرورت پلمبر کی بھی ضرورت بلڈنگ بلڈر کی بھی ضرورت انجینئر کی بھی ضرورت روڈ بنانے والے کی بھی ضرورت رنگ روغن کرنے والے کی بھی ضرورت اور سب قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے تاجروں کی بھی ضرورت ڈاکٹر کی بھی ضرورت لائر کی بھی ضرورت تو ہم سب کو نہیں کہیں گے سب جا کے حدیث پڑھو سب کو کہیں گے اپنا کام کرو اور حدیث ودیث کوئی مسئلہ وسلہ تو علماء بیٹھے ہیں پوری زندگی اس کے پیچھے صرف کرتے ہیں دس پندرہ سال تک محنت کرتے ہیں حافظ بنتے ہیں عالم بنتے ہیں ان سے جا کر پوچھو جیسے دوسری فیلڈوں کے اندر بھائی ہر شخص کو ڈاکٹر بننے کو نہیں کہتے کوئی بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لے لیتا ہے تو آپ کو بھی ضرورت پیش آیا علماء سے اپنا کنیکشن رکھو اور ان سے حاصل کرو لیکن ہر شخص کو یہ کہنا کہ حدیث ڈھونڈو اور حدیث پر عمل کرو یہ دین کو مٹانے کی ایک سازش ہے تو یہ یہ لوگ جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں میں نے وہاں پر کہا کہ توارس سے جو چیز چلی ہو اس کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈا کرتے پہلی بات تو یہ اور اس کے بعد میں نے سمجھایا کہ بھئی دیکھو ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ بہت جلدی سے معتزلی بنے جا رہے ہیں معتضلا کس فرقے کو کہتے ہیں جو عقل کو نقل پر ترجیح دے اس فرقے کا نام کیا ہے معتضلا یہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں ہر بات میں کہتے ہیں عقل عقل عقل میں جو بات آئے وہ ماننے کی جو بات نہیں آئے وہ نہیں ماننے کی میں نے کہا اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھو جی قرآن میں ہے ولوزن یوم الحق فمن موازین ہوں فولا تو معتزلہ کہنے لگے کہ بھئی یہ عمل جو ہے اس کو وزن کرنا یہ عقل میں نہیں آتا کیونکہ عمل تو ایک عمل ہے وہ تو ہوا میں اڑ گیا اس کو ریپروڈیوس کرنا اور دوبارہ لانا یہ ممکن نہیں بھائی آپ نے دو رکعت نماز پڑھی تو آپ کھڑے ہوئے رکو کیا سجدہ کیا سلام پھیرا تو یہ عمل اس کو دوبارہ آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے واپس لا نہیں سکتے اس کو تو اس کو وزن کیسے کریں گے تو انہوں نے کہا جہاں جہاں قرآن میں وزن آیا ہے تو اس سے مراد انصاف ہے کہ اللہ قیامت کے دن انصاف کریں گے نیک لوگوں کو نیکی کا ثواب دیں گے اور گنہ گاروں کو گناہوں کی سزا دیں گے یہ مطلب ہے تولنا بولنا وہاں کچھ نہیں ہے یہ معتضلا نے کہہ دیا مگر ہمارے علماء اہل سنت والجماعت ہمیشہ یہ کہتے رہے نہیں اللہ نے جب کہا وزن یوم دن الحق تو اس کا مطلب وزن ہوگا اور عمل آئے گا تو جیسے اللہ چاہیں گے لائیں گے اس کو واپس اللہ اس کو واپس ریپیٹ کرنا چاہے لانا چاہے تو اللہ لا سکتے ہیں معتزلہ کہتے تھے نہیں یہ ہماری عقل میں نہیں آتا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاف لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے تو اللہ پاک اپنی باتیں کھول کر دکھاتے ہیں دیکھو جی ایک ہے آئین اور ایک ہے عرف ایک ہے عمل جو خود قائم ایک ہے کوئی چیز جو خود قائم ہے جیسے آپ کا وجود اور دوسرا ہے کوئی عرض جو عمل آپ کے ساتھ قائم ہے اس عرض کو بھی ہم ناپ سکتے ہیں تول سکتے ہیں جیسے اس کمرے کے اندر گرمی ہے سردی ہے تھرمومیٹر کے ذریعے ہم اس کو ناپ سکتے ہیں میں ابھی بول رہا ہوں یہ آواز ہے لیکن اس ریکارڈر کے اندر ریکارڈ کر کے اس کو دوبارہ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں تو آراز کو ناپنا تولنا دوبارہ واپس لانا یہ ممکن ہو گیا بلکہ اب تو آڈیو سے ویڈیو کہ یہ مجلس یہ ایک عرض ہے اس کو ریکارڈ کر کے دوبارہ اس کو ریپروڈیوس کرنا ممکن ہو گیا اللہ پاک نے مثال دکھا دی کہ ایک عرض کو دوبارہ لانا ممکن ہے تو اللہ پاک دوبارہ جو ہے انسان کے اعمال کو لا سکتے ہیں وزن کر سکتے ہیں اب معتزلہ جو ہے اس کا عقل میں چیز نہیں آئی انکار کر دیا تو یہ بھی جو چیز عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دیتا ہے اور اس کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے یہ ایسال ثواب کا انکار بھی معتزلہ نہیں کیا معتزلہ نے کہا تھا لئی سلیل انسانی اللہ ماسا تو یہ بھی یہی کہتا ہے کہ لئی سلیل انسانی اللہ ماسا وہ اس کے طریق پر جا رہا ہے وہ جلد معتزلہ جیسا بن رہا ہے اور عقل کو ہر بات کا جواب عقل سے دیتا ہے عقل سے اور پھر اس میں گڑبڑ کرتا ہے بہت ادھر ادھر کی چیزیں کرتا ہے بہت اس کے خبت ہیں اور مکس اپ کرتا ہے سوروم مقصورات ان فی قیام میں مکس اپ کرتا ہے اس کے کچھ اور میننگ بیان کرتا ہے بس بہت لمبی بات ہو گئی ہے آپ کے کھانے پینے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے اس لیے میں اب ختم کرتا ہوں زیادہ دیر اندر نہیں جاتا اس کے بعد میں نے اس جواب کے اندر وہ میں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں ہم جو ہے اس کو حدیث پتہ نہیں تھی وہ کہتا ہے دیر از نو سچ حدیث تو لو میں تم کو حدیث دیتا ہوں پھر میں نے اس کو سب حدیثیں دی حضرت علی کی قربانی والی حدیث کہ حضور جو ہے قربانی میں دو جانور کرتے اور فرماتے اللہ من کا ولکا ان محمد و امتی ہی ممن شہید اللہ کب توحید ولی بل بھلا تو حضور کی اس قربانی میں ہر امتی کا حصہ ہوگا حضور نے عیش ثواب کیا پوری امت کو قیامت کی صبح تک آنے والے ہر امتی کو حضور کی اس قربانی کے ثواب میں سے حصہ ملے گا اور اسی لیے حضرت علی بھی ہر سال حضور کی طرف سے قربانی کرتے تھے اسی لیے ہمارے اکابر نے ہم کو بتایا کہ جب قربانی کرو اللہ نے پیسے دیے ہو تو حضور کی طرف سے بھی قربانی کرو اور ہمارے اکابر مشاہد الحمد ہر سال حضور کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو یہ عیسال ثواب ہوگا اور آگے حضرت سعد نے عبادہ کی امی والی حدیث کہ رات کو نیند میں انتقال کر گئی تھی پوچھا حضور میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں کر سکتے ہو انہوں نے ایک باغ صدقہ کیا ایک کنواں کھدوایا ایک غلام آزاد کیا کہا یہ سب میری امی کے لیے یہ عشان ثواب ہوا اور آگے پھر قرآن پاک پڑھ کر ایسا ثواب کرنے کی دلیل ہے بخاری مسلم میں وہ حدیث نہیں لیکن ساری حدیثیں بخاری مسلم کے نہیں بہت سی حدیثیں بخاری مسلم کے علاوہ میں بھی ہیں خود بخاری نے کہا ہے الا الصحيح وتركت کتابی من الصحاح لحال الطول میں نے بہت سی حدیثیں صحیح چھوڑ دی ہیں تو دوسری جگہ بھی حدیثیں ملتی ہیں تو وہ میں نے دوسری حدیث ہے شیخ یونس صاحب کی کتاب الیواقیت الغالیہ جلد ایک صفحہ ایک سو انتالیس ون تھری نائن کے حوالے سے میں نے دس گیارہ حدیثیں پیش کی جو قبرستان میں جائے ابو جعفر الخلال نے نقل کیا قبرستان میں جائے گیارہ مرتبہ اللہ شریف پڑھے سورہ فاتح سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں آخری آیتیں پڑھے اللہ کو تقاصر پڑھے اور قبرستان والوں کو بخش ثواب بخش دے تو اس میں جتنے مردے ہیں سب کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی اور دوسری روایت میں یہ فرمایا کانو لہو شفا اللہ وہ سب اللہ کے سامنے اس کے لیے سفارش کریں گے کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے اس نے ہم کو نے ثواب کیا کہ اللہ آپ اس کی کرو اور حدیث ہے قبرستان میں جائیں یاسین شریف پڑھیں جو میت پر یاسین پڑے گا اللہ اس کے لیے تخفیف فرما دیں گے اس کے لیے ہلکا فرما دیں گے بلکہ شیخ یونس صاحب نے وہاں نقل کیا عامر ابن شراحل شابی نے کہا کانت الانصار اذا مات لهم المیت اختلفوا الى قبره يقرؤون له القرآن انصار میں کوئی میت مرتا تو انصار اس کی قبر کے پاس جاتے اور اس کے لیے قرآن پڑھا کرتے تو کانت شیخ یونس صاحب نے فرمایا یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ ان کا معمول تھا ریگولرلی وہ ایسا کرتے تھے امام شافی سے پوچھا گیا قبر کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں فرمایا اللہ سبھی کوئی حرج نہیں پڑھ سکتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں تھے تو ایک کمزور بینائی والے آ جنازے کے بعد قبر کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگے امام احمد نے اس کو کہا یا حاصل قبر بدا تو قبر کے پاس قرآن پڑھنا ایک بدت ہے تو بیچارے بڑے میاں رک گئے لیکن بیٹھے رہے اب جب نکلنے لگے تو امام احمد ابن حنبل کے دوست تھے انہوں نے پوچھا ما تقول فی مبشر الحلبی انہوں نے کہا قتل الروی تان ہو نعم تو انہوں نے کہا تو مجھے مبشر الحلبی نے روایت بیان کی یہ محمد ابن العلا ابن النجلاج سے اور انہوں نے ان کے والد سے کہ انہوں نے پڑھتے وقت وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی شروع کی مفلی مفلحون تک پڑھنا اور پائنتی کے پاس آمن رسول سے لے کر اخیر تک پڑھنا اور انہوں نے وصیت کی کہ انہوں نے روایت کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے بھی ایسی وصیت کی تھی معلوم ہوا قبر کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل کی حق پرستی دیکھو کہ امام احمد نے فوراً کہا اچھا یہ روایت ہے مجھے تو یہ روایت پتہ نہیں تھی اپنے دوست علی کو کہا کہ بھائی جاؤ وہ بڑے میاں جو بوڑھے تھے نا ان کو کہ آپ پڑھتے رہو کوئی غلط نہیں سوری میری مسٹیک تھی تو یہ سب روایتیں ہیں عیسال ثواب قبر کے پاس قرآن پڑھنا اور باقی اس کی یہ تو روایتیں ہیں اس کے علاوہ منامات خوابات مبشرات یہ تو بہت ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے مشائق کامل حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی کسی کی موت کی خبر آتی حضرت جی مولانا یوسف کاندلوی کی خبر آئی کہ لاہور میں انتقال ہو گیا حضرت شیخ فوراً سیدھے مسجد میں گھر والوں کو کہہ دیا تمہارا دستور میرا دستور تو تمہیں معلوم ہے مشغول ادھر ادھر کی باتیں مت کرو قرآن پڑھنے لگو میں بھی جا رہا مسجد قرآن پڑھنے لگے خبر پھیلی لوگ آئے دیکھا شیخ مسجد میں ہے تو وہ آ کر کے مسجد میں سب نے قرآن پڑھنا شروع کر تو یہ ہمارے اکابر کا تو یہ دستور رہا ہے مرحومین کے لیے قرآن پڑھنا یہ جو دستور تھا توار سے عملی تھا یہ غیر مقلد اس کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں دین بگاڑ رکھا ہے انہوں نے تو دوستو بزرگوں معاف کرنا بات بڑی لمبی ہو گئی لیکن یہ کہ وہی بات وہاں سے شروع ہوئی کہ آپ حضرات پڑھ رہے ہیں تو محنت سے پڑھو دھیان سے پڑھو توجہ سے پڑھو اپنا علم پختہ کرو ساتھ ہی اپنا رشتہ کسی صاحب نسبت بزرگ کے ساتھ جوڑ لو اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ کچھ اللہ اللہ کرو ذکر فکر کرو اس سے تمہارے دل میں نور آئے گا پھر جب آپ یہاں سے باہر جائیں گے تو یہ فتنے جو باہر کھڑے ہیں بیرونی فتنے اندرونی فتنے اعتقادی فتنے عملی فتنے یہ سب فتنے جو ہیں تم دیکھو گے تمہیں نظر آئے گا کہ یہ فتنیں دور سے نظر آ جائے گا پہلے یہ البانی اور غیر مقلدی ہم کو بھی سمجھ نہیں پڑتی تھی سب سے پہلے یہ چیزیں میں نے میری حضرت سے سنی حضرت مولانا اس کو مطالعہ برکات محمد برکھا تو اللہ مراتب ہم سے کہ بھائی یہ غیر مقلدیت میں یہ ہے وہ ہے یہ فتنا ہم تو اچھا سمجھتے تھے کہ اچھا یہ تو حدیث کی باتیں کرتے ہیں جیسے عوام سمجھتے ہیں لیکن جب بزرگوں کو دیکھا اکابر کو دیکھا پھر ذرا دھیان سے سمجھے او ہو یہ تو یہ گڑبڑ ہے پھر جو ہے سمجھ پڑی تو ذرا زیادہ ریسرچ کیا اور زیادہ فائدہ ہم کو ہوا مولانا سرفراز خان صفدر امین امین صفدر اکاڑوی تو مولانا امین صفدر کے رسائل تھے اس میں وہ خود غیر مقلد تھے پھر توبہ کر کے حنفی بنے تو وہ کیسے حنفی بنے پوری رویداد بیان کی ہے اس سے ہم کو کافی فائدہ ہوا اور اس سے پھر الحمد ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور وہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں اور حق پر ہمیں ڈٹ کر کے اب رہنا ضروری ہے اس لیے پھر حق کے مطابق بات کرنی شروع کی بہرحال اللہ پاک ہے سننے پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمارے یہاں اتنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے معاف کرنا آپ کے کھانے میں لیٹ ہو گئی تھوڑے دیری ہوگی لیکن ان اللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے ٹھیک ہے مولانا صاحب حضرت سے دعا فرما لیں نہیں حضرت دعا آپ کریں گے ہم امین کہیں گے اس کو لے جاؤ حضرت دعا فرمائیں گے نہیں حضرت دعا کریں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ جائے گا حضرت ہزر گیا پہ بک اللہ